یہ نکاح کی مجلس منعقد ہو رہی ہے ہاں میں تو بھول گیا تھا ہمارے دین میں کوئی عمل تہوار نہیں ہے ہمارے دین میں کوئی عمل رواج نہیں ہے تہواروں سے رواجوں سے یہ دن پاک ہے دین اللہ کا حکم ہوگا نبی کا طریقہ ہوگا اللہ کا حکم ہوگا نبی کی سنت ہوگی تہوار غیروں میں ہوتے ہیں رواج غیروں میں ہوتے ہیں ان کی قوموں کے رواج ان کی قوموں کے تہوار ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے ہمیں حکموں پر اور طریقوں پر رکھا ہے عبادت میں بھی معاشرت میں بھی معاملات میں بھی ہر بات میں یہ حکم والے ہیں یہ طریقے والے ہیں نکاح تو نکاح یہ کوئی رواج نہیں ہے نکاح جو ہے سنت ہے وہ سنت بھی ملت کی سنت ہے سنت ملت کیونکہ تمام نبیوں کی شریعت میں یہ نکاح کا عمل رہا ہے حدیثوں میں ہے من سنن المرسلین وعد منہ نکاح چند چیزیں نبیوں کے طریقوں میں رہی ان میں سے ایک نکابی ہے آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی ہے یہ سنت جی ہاں اس لیے سنت ہے اور بڑی سنت جی ہاں اس سنت میں خوبی آئے گی سادگی سے سادگی سے کیونکہ یہ زندگی کی عام ضرورت ہے ہر ہر آدمی کی ہر اور ہر عورت کی ضرورت ہے جو چیز جتنی زیادہ ضروری ہوتی ہے اللہ اس کو اتنی زیادہ آسان بناتے ہیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے اس لیے نکاح کو آسان بنایا نکاح کو مہنگا نہیں بنایا نکاح میں کوئی خرچہ نہیں ہے سوائے مہر دینے کے مہر دینا فرض ہے بلی ماں سنت ہے اپنی طاقت کے مطابق کرو اس میں کوئی مال شرط نہیں ہے نکاح میں برکت اور خوبی کب آئے گی کہ جب اس کے اندر سادگی ہوگی آدم نکاح برکتن ایسرو ہوا آدم آدمن نکاح برکتن ایسر ہو مو کہ وہ نکاح برکت کے اعتبار سے بڑا ہے جس کے اندر ذمہ داریاں تھوڑی کوئی ذمہ داری ایک بات تو یہ فرمائی دوسری بات یہ فرمائی کہ نکاح میں دینداری دیکھ کر نکاح کیا کرو دوسری قومیں مالداری دیکھتی ہے خوبصورتی دیکھتی ہے ہاں یہ دونوں نہیں ہے ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں تو فرمایا دینداری کو ضروری سمجھو علیہ کبھی ذات دین دینداری کو ضروری سمجھو کہ دینداری کے بنیاد پر نکاح کر لو چاہے خاندان غریب ہو چاہے خاندان مالدار ہو لڑکے کا خاندان غریب ہو لیکن دیندار ہے کہ نکاح کر لو لڑکی کا خاندان غریب ہے لیکن دیندار ہے کہ نکاح کر لو پھر غریبی کیا کرے گی کہ غریبی دور ہو جائے گی غریبی دور ہو جائے گی نکاح کی وجہ سے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ نکاح کراؤ اور اپنی نکاحوں کے ذریعے سے غریبی کو اللہ سے دور کراؤ یہ فرماتے تھے بھائی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کوئی فوٹو نہ کھینچے بھائی فوٹو مت کھینچے بد are request to not take any photography this مجلس پلیز یہ فرماتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ نکاح کراؤ ہاں مردوں کا عورتوں کا اگر غریب ہیں تو کہ غریبی ان کی نکاح کی وجہ سے دور ہو جائے گی اور فرماتے تھے یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتا یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں پھر آیت پڑی وَأَنْكِحُوا کہ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا کم يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ من کہ تمہارے مردوں کا تمہاری عورتوں کا تمہارے لڑکوں کا تمہاری لڑکیوں کا نکاح کرا دو اگر یہ فقیر غریب تنگ دست ہیں تو مت گھبراؤ اللہ ان کی غریبی تنگ دستی اٹھا لے گا دور کر دے گا نکاحوں سے غریبی دور ہو جائے گی یہ برکت کی چیز ہے سنت ہے جب یہ اپنی صحیح بنیادوں پر ہوگا یہ عمل تو اللہ تعالیٰ اس کے اثرات ظاہر کرے اس لیے نکاح کو مسجد میں ہونا مستحب رکھا کہ نکاح مسجد میں کر لو عبادت ہے رواج نہیں ہے تہوار نہیں ہے ایک عبادت ہے کہ مسجد میں کرو مسلمانوں کے مجمع میں کرو تاکہ تمہیں ان کی دعائیں ملے یہ خیر اسے اس کو مسجد میں کرتے ہیں جی ہاں اس کو آسان بنا دیا سفر میں بھی ہو سکتا ہے حضر میں بھی ہو سکتا ہے حج میں بھی نکاح ہو سکتا ہے جی ہاں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے نماز کی طرح سے نماز ہر جگہ ہو جاتی یہ ہر جگہ ہو جائے کیونکہ ایک سنت ہے ایک عمل ہے دین کا اس لیے یہ دعوت ہے کہ اس کو سادہ بناؤ اس میں زیادہ مال مت لگاؤ اور مالداری کو اس کی بنیاد مت بناؤ یہ حکم ہے مال زیادہ ہے تو دوسرے جو بھی نکاح ہے ان کا تعاون کرو اپنے مال سے تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے تو اللہ ان کی بھی مدد کرے گا کیوں کہ جو بندہ اپنے بھائی کی مدد کرے گا خدا اس کی مدد کرے گا جو بندہ اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا اللہ اس کی پریشانی دور کرے گا یہ بتایا گیا ہے ہاں مال لگانے کے دوسرے راستے بہت ہیں ہاں کہ جو مال لگاؤ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرماوے